حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھ